حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ منڈی میں سامان لانے والوں سے راستے ہی میں ملاقات کی جائے یعنی سامان خرید لیا جائے اگر کوئی خریدار اس سے ملا ہو اور سامان خریدا ہو تو مال والے کو بازار میں آنے کے بعد اختیار ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا سفیان رحمہ اللہ نے کہا کوئی شخص کسی کے سودے پر سودا نہ کرے یعنی یوں کہے کہ میرے پاس اس سے دس گنا بہتر ہے ایسا کہنا جائز نہیں سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار چار سو سینتیس